عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی نے بیان کیا کہا ہم سے دادا ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف نے انہوں نے ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا مدینہ والوں پر دجال کا روب نہیں پڑے گا اس دن مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے ہر دروازے پر دو فرشتے پہرا دیتے ہوں گے صحیح بخاری حدیث تمر سات ہزار ایک سو پچیس